رہائی پا کے جو زندہ سے بے وطن آئی رہائی پا کے جو زندہ سے بے وطن آئی یہ کہہ کے گر گئی نا سے رو کے چلائی کہ میرے حال پہ روتی ہے اب تو تنہائی سلام کرنے کو آئی ہے تیری ماں جائی تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں پھوپاؤں پاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں یا میں رہ جاؤں تو بتا میرے یا کر بلا میں رہ جاؤں ستم نے لوٹ لیے کہ جن میں کائنات میری نہ جانے کیسے بسر ہوگی اب حیات میری نہ دن سکون سے گزرے گا اب نہ رات میری کہاں ہے لال میرے جو سنیں گے بات میری تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں پاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤ یو بو بلا میں رہ جاؤ تمہیں بتاؤ ہاتھ چھوباؤں مدینے جاؤں بلا میں جاؤں میں تجھ کو چھوڑ کے بھیا کہیں نہ جاؤں گی میں تیری قبر کو اپنا وطن بناؤں گی میں ایک چھوٹی سی بستی یہی بتاؤں گی میں زائرین کو پانی تیرے پلاؤں گی تو ہی بتا تو ہی بتا میرے سکوں پاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کر بلا میں رہ جاؤں مدینے کر بلا میں رہ جاؤں تھی میرے بھیا کہاں پاؤں مدینے جاؤں یا کر بلا میں رہ جاؤں اکیلی رہ گئی اٹھارہ بھائیوں کی بہن جو ہوتا غازی تو بنتی نہ بازو میں رتن بتاؤں کیا کہ جو پوچھیں گے مجھ سے اہل وطن حسین کو دیا تم نے بتاؤ کیسے کفن تو ہی بتاؤ تو ہی بتا میرے بھیا کہاں چکن پاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں تو ہی بتا میرے بھیا کہاں پاؤں مدینے جاؤں یا بلا میں رہ جاؤں نہ کوئی تیرا یہاں ہے نہ کوئی میرا وہاں سکینہ شام میں ہے دفن اور تو ہے یہاں کہاں کہاں کسے روئے گی اب میری اماں نہ ہوگا اب کبھی آباد کا مکان تو ہی بتا تو ہی بتا میں بھیا کہاں سکوں پھوپاؤں مدی میں جاؤ یکر بلا میں رہ جاؤں میں جاؤ یور بو بلا میں رہ جاؤ مدی میں جاؤں یکر بلا میں رہ جاؤ تُھی بتا میرے بھیا کہاں سکوں پاؤں مدینے جاؤں یا یکر بلا میں رہ جاؤں یہاں ہے اصغر بے اور وہاں جھولا یہاں پہ اون محمد وہاں پہ عبداللہ جو پوچھا بچوں کو ان سے کہوں گی کیا بھیا مدینہ دل ہے میرا روح میری کرب و بلا تو ہی بتا تو ہی بتا کہاں پاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ مدینے جاؤں یا کر بلا میں رہ جاؤں جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جام تھی بتا میرے بھیا کہاں پاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بنا میں جاؤں یہاں ہے پاسی میں خستہ بدن وہاں کبرا یہاں شبی ہے پیامبر وہاں پہ ہے قبرا وہاں پہ فضل اکیلا یہاں پہ سب کنبا جواب کتنے سوالوں کا دوں گی میں تنہا تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکوں پاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکوں پاؤں مدینے جاؤں یا کر جاؤں یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے تیری ماں جائی دعائیں دے گی میرے بھائی میری تنہائی بس ایک دن کو میرے ساتھ چل میرے بھائی لگے گا جیسے مدینے میں پھر باہر ہی بتا تو ہی بتا میں کہاں پاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا بو بلا میں رہ تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکوں پاؤں لو جا رہی ہے بہن الوداع میرے بھائی رہی جو زندہ تو پھر آئے گی یہ ماں جائی رضا یہ سنتے ہی قبر حسین پر رائی پھر اس کے بعد کبھی یہ صدا نہیں آئی تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں پاؤں جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا بو بلا میں رہ جاؤں تمہیں بتا میرے بھیا کہاں پاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کر بو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کر میں